حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ یعنی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں رات گزاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز تحجد پڑھنے کے لیے اٹھے تو میں آپ کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طرح سر سے پکڑا اور دائیں طرف کھڑا کر لیا سنن نسائی حدیث نمبر آٹھ سو سات